مزید بیانات کے لیے W W W dot D A W A T A B L I G H dot B L O G S P O T dot C O M دوستوں اللہ ہمیں اور آپ کو سمجھتا ہوں پورے تمام صحابہ کی مشترک زندگی نکالی ان کی مشکل زندگی میں دعوت ایمان نمبر ایک تعلیم قرآن و حدیث نمبر دو اور اللہ کے ذکر کی تقسیم نمبر تین اور اخلاق نمبر چار اور معاملات کی صفائی نمبر پانچ یہ پانچ چیزوں سے آراستہ ہو کر صحابہ کرام تمام دنیا میں ایمان کے کام کرنے والے بنے اخلاق محمد کو زندہ کیا اور معاملات میں جتنے صاف کیا کہنا اور آج امت معاملات میں اتنی بگڑ چکی ہے کہ آج امت آہا جتنی مار دھام کاٹ چھانٹ ہو رہی ہے مقدم بازی ہو رہی لڑائی ہو رہی سب معاملات کی صفائی نہ ہو رہی اور جتنی اخلاقی گراوٹیں دنیا میں آج امت میں آ گئی بے حیائی بے غیرتی تیوسیت اور کیا کیا اللہ بچاوے زبان زبان ایسے الفاظ سے بولنے سے بچائے کہ جس سے ہمارا ایپ کھلے ایسی ہاں، طرح ہو گئی ہے کہ یہود بھی شرماتے ہیں ہماری حرکتوں اور انسانیت رہی ہے ہماری حرکت اور شیطان یہ کہہ رہا ہے کہ ہم سے چھوڑو ہمیں اور انسانوں کی ضرورت نہیں پڑی ہمیں تو حضور کی امت ہی میں مل گئے ایسے لوگ جو ہمارا کام خوب کر رہے ہیں بہت بڑی بہت خوش شیطان بہت خوشی ہمارا کام کر رہی ہے میرے بزرگوں دوستوں اللہ ہمیں اور آپ کو عقل سلیم فہم سلیم قلب سلیم اور امانت سلیمہ عطا فرمائے ہمیں اللہ تعالیٰ موڑ دے اپنی ذات آنے کی ہم یہ نہیں کہتے تجارت چھوڑ دو ضرور کرو مگر حلال ہم یہ نہیں کہتے کھیتی چھوڑ دو ضرور کرو مگر غیر ظلم ہم یہ نہیں کہتے نوکری چھوڑ دو ضرور کرو بغیر رشوت رشوت نوکری کو رشوت سے بچوڑو اور تجارت کو سود اور جھوٹ کے ساتھ بچو اب کھیتی کو بیج کو بیاج پر اور قسط کو ظلم پر بدلا ضرور کرو کھیتی اجازت ہے ضرور کرو تجارت اجازت ہے بہترین کمائی تجارت اس کی ترغیب ہے اور کھیتی کرنے کی اجازت اس کی اجازت ہے پرانا دیر میں اور نوکری بھی کر سکتے ہو بسنت کی امانت ہوتی ہے تو لیکن میرے بھائی یہ سارے کام نمبر دو پر ہیں نمبر نمبر کام یہ ہے کہ ہر آقا کو سرکاری دوارا سے آزاد کچھ مبارک کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا اس مبارک کام کو ہم کرنے والے بن جائیں سوچو سرکار کس کام کے لیے آئے دنیا میں وہ کام آپ والا ہمارا ہو گیا کیوں کیونکہ اب آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا کوئی پرانا نبی نہیں آئے گا آئیں آئیں گے گے امیر میں قیامت کے قریب اور کوئی نہیں آئے گا میرے بزرگوں دوستوں یہ امت یہ دو ہزار برس جو چلی ہے ہے چودہ سو سات کون سا ہے یہ چودہ سو سات برس ہو گئے رسول وسلم کو ہجرت کے ہوئے آپ نے ہجرت جس مقصد کے لیے کی تھی وہی مقصد ہر سال کی ہجری ہر سال کی ہجری کا ہر سن یاد دلاتا ہے کہ اے امت محمد مروبا تجھ کو بھی اللہ کے دین کے کام کے لیے ہجرت کرنی پڑے گی اسی واسطے ہجری سن رکھا گیا وہ میں یہ نہیں کہتا کہ کہ میرا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میرانی سن تو ٹھیک نہیں نہیں میران آپ کی ولادت والا سن بھی موجود و محفوظ ہے اور کوئی ذکر ذکر ولادت کرتا ہے صرف بہت اچھا کام کرتا ہے جو اس نے حضور کی پیدائش کا ذکر کیا کہ آپ دنیا میں تشریف لے آئے کیسے تشریف لائے اور آپ کی پیدائش کی کیا برکات ہے اور کی کیا برکات ہے یہ ٹھیک ہے غلط نہیں لیکن سر وراض سے ہجرت نہیں رکھا گیا بلکہ سر ہجرت سے تاکہ امت کو بار بار یاد رہے کہ سرکار دوارت درازو جس کام کے لیے مکہ چھوڑا اسی کام کے لیے ہم کو گراسی چھوڑ لوگ مکہ جس کام کے لیے آپ نے چھوڑا حالانکہ مکہ سب سے زیادہ پیارا شہر تھا رسول پاک کا آپ جب ہجرت کر کے جا رہے تھے تو بار بار کعبے کو دیکھتے رہے اور کعبہ نظر آیا تو مکہ مکر کو دیکھتے رہے اور کہتے اتنا کے راحت کو بلا دلہ ہے اے وہ اتنا کے راحت کو بلا دلہ ہے آ رہی لو لا کہ لما حاجر تو کی او قال رسول الله صلی اللہ علیہ آقا نے فرمایا اے بچہ اے بکا اگر تیری قوم مجھ کو مجبور نہ سکتی تو میں تجھ کو نہ چھوڑتا اے مکہ اے کعبہ تو سب سے زیادہ محبوب تو سب سے زیادہ پیارا تو سب سے زیادہ پیاری اللہ کے شہروں میں سب سے زیادہ پیارا اللہ کی بستیوں میں سب سے زیادہ پیاری بستی میں تجھ کو کبھی چھوڑنے پر تیار نہیں تھا پر تیری بھاؤ مجبور کر رہی ہے کہ میں خدا کا کام پکے میں رہ کے نہیں کر سکتا تو مدینے اس لیے جا رہا ہوں تاکہ خدا کا کام اطمینان سے اگر آج پکی والے مجھے ٹھیک دے دیں اور اللہ کا کام کرنے دے تو پھر مجھے مکہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں مگر مکے والے کسی قیمت پر تیار نہیں موٹی موٹی ہماری کاٹنے کو تیار ہے اور ہمارے ایمان لانے والوں کو طرح طرح بتا رہے ہیں ہم یہاں اطمینان سے اللہ کا کام نہیں کر پا رہے ہیں لہٰذا ہم نے مدینے منورا کی ہجرت سوچ رہی ہے ہجرت کی وجہ بھی یہی ہے کہ اللہ کا کام مکے میں اطمینان نہیں کر پا رہے تیرہ سال کا تجربہ ہو گیا اور ٹھہرنے نہیں دے رہے بلکہ ابو تاریخ کے مرنے کے بعد حضرت گورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دنیا سے تشریح لے جانے کے بعد ان کے ستانے کی مقدار بڑھ گئی کوٹا بڑھ گیا جو ہی ہے جائے جو جہاں آپ دعوت دیں پتھر کھائیں جہاں جائیں کھانے بھی دیں جہاں جائیں ٹھوکیں جہاں جائیں گاڑی دیں سرکاری بار سرکار پر حالت نہ دوں میرے بزرگ دوستو جس کام کے لیے آپ نے مسجد ہجرت کی مدینہ منورہ وہی کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے ہمارے ذمہ ڈالے اب یہ مسلمان اس کام کے لیے بنا جب بھی مسلمان اس کام کو کیا اللہ نے فروغ دیا فروغ دیا فروغ اور جب بھی مسلمان نے اس کام کو کہیں چھوڑا اللہ نیچے اتارنا چھوڑ دیا نیچے اتارنا نیچے اتارنا اتنا ہم لوگوں نے چھوڑا ہے کہ اللہ نے ہمارے سروں پر سنگی اور جماعتوں کو لا چڑھا ہے جتنے بھی کیا ہم لوگ نے اتنے کیا آپ لوگ ہیں بہت اونچے ہو ہم بہت لیکن اس کام کو کر رہے ہیں اللہ اس کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ اللہ حوصلہ دے ہمت دے اپنے اوپر آئے سبھی بیگانے ہوتے جا رہے ہیں جو اپنے ہیں وہ بھی بیگانے اور جو بیگانے وہ تو بیگانے نہیں جو غیر ہے وہ تو غیر نہیں اور جو اپنے ہیں جو گرمی میں ملے ہوئے ہیں وہ بھی غیر ہوتے چلے جاتے اللہ ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اور آپ اللہ کے کام پہ لگنے کو تیار طے کرنے کے ہم اللہ کے کام پہلے کریں گے بعد میں اور کچھ کام کریں میرے بزرگوں دوستوں اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی راستے میں مجاہدے کا حق ادا کرو دیکھو اللہ نے جو مجاہدے کا حکم دیا ہے اللہ کے دین میں کوئی مشقت اور کوئی مانا جو تھا تکلیف اللہ کیا نہیں دی جاتی ایسی تکلیف اللہ نہیں دے گا جو طاقت اس کی تم کو نہ ہو تم کو جو مجاہدے کا حکم دیا جا رہا ہے تم نے اس مجاہدے کی طاقت رکھی ہے اس لیے حکم دیا جا رہا ہے اگر اس کی طاقت اللہ تم میں نہ رکھتے تو تم کو کبھی نہ کہتے بجائے اللہ حق جہادی اللہ کے اللہ کے بارے میں اللہ کے راستے میں اللہ کی توحید کی دعوت کے اندر تم حق حق مجاہدہ ادا کرو اللہ کبھی نہ کہتا اگر اس میں حرج ہوتا لیکن اللہ جانتا ہے کہ اس میں حرج نہیں وما حرج اللہ نے تمہارے اوپر دین کے عوامل آسام میں کوئی حرج نہیں ڈالا حرج سے بالا کرے لہذا تم اس میں حرج نہ سمجھو اللہ کے راستے میں جائیں گے تو دکان کا حرج ہوگا اللہ کے راستے میں جائیں گے تو زمین کا حرج ہوگا اللہ کے راستے میں جائیں گے تو کٹے گی حرج ہوگا اللہ کے راستے میں جائیں گے تو بیوی کا حرج ہوگا اللہ کے راستے میں جائیں گے تو فراہ کام کا حرج ہوگا یہ جو حرج ہمیں ہمارے دلوں میں آتا ہے اور ماتا اللہ تعالیٰ ہم نے دین میں کوئی حرج نہیں رکھا ہے یہ تمہارا اپنا خیال ہے کہ دین کے عوامل ماننے میں حرج ہوتا ہے اللہ کہتا ہے کوئی حرج نہیں ہم نے کوئی حرج نہیں اب پھر اے مسلمانوں تم ابراہیم یہ تمہارے باپ ابراہیم کی ہے چاند یہ تمہارے باپ ابراہیم کی ہے ملت اے مسلمانوں یہ جانو کس کی ہے یہ ابراہیم اور اسلام کو یہ کام دیا گیا تھا وہی کام تم کو دیا جا رہا تھا یہ ان کی ملت ان کی چال ہے اور دیکھو تو سماگم المسلمین مسلمان تمہارا نام اسی واسطے رکھا گیا ہے کہ جب تم خدا کا کوئی حکم پاؤ تو اپنی گردن چکا دو جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا اللہ تعالیٰ ابراہیم نے فرمایا اے ابراہیم اسلم على اسلمت لرب العالمین اے ابراہیم خدا کے سامنے گردن چکا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسلم تمام عالمین کے رب کے سامنے میں نے اس کے حلو کے آگے گردن چکا دی میرے بھائی اللہ حق اور آپ کو تو بھی ختم پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کام کے چلنے کے لیے دعوت سیکھنی پڑے گی دعوت سے بہتر اس کام کے لیے اللہ کے کام کے لیے دعوت اللہ کا کام سیکھنا پڑے گا کون آدمی ہوگا جو اللہ اللہ کی کی طرف طرف دعوت دعوت دے اب دینے کے لیے نے فرمایا ہے ہے دیتا کھڑے ہو کر یہ بھی دعوت ہے جو دیتا ہوگا وہ بھی وہ بھی دعوت نظر ہے اللہ کی طرف بلانا وہ بھی کام اور جو لوگ اللہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو ثابت کرتے ہیں اپنے علم کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا لیکن میرے بھائی سب سے پہلا بلانا جو اللہ کی طرف بلانا کہا جائے گا وہ یہ ہے کہ غیر طالبین میں میں طرف نہ ہو ایمان کی طرف نہ ہو دین کی میں طرف نہ ہو توحید کی اس سے جا کے یہ کہنا لا لا الہ الہ الا الا اللہ اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ ان کو جا کے اس کی آواز اے بھائیو اے بے طلبوں اے تو عید نہ رکھنے والوں اور اے ایمان نب رکھنے والوں اور اے اے فلانے انسانوں لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ محمد رسول اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ یہ دعوت صحیح دعوت ہے اذان تو آئی دعوت اللہ کے نوانوں کتنے سر مسجد نبوی میں جگہ آئی ہے تیرہ سال مکے میں نہیں آئی اذان اور اس کے بعد ایک دو سال اور گزر گئے نہیں آئی اذان پتا نہیں چودہویں یا پندرہویں سال ہجرت کے پہلے ہی دوسرے سال اذان آئی ہے تو یہ اذان شروع سے نہیں تھی یہ دعوت اللہ کا یہ دوسرا طریقہ اذان کا وہ جب کمزور ان کے بلا لیں گے تو سرکار نے پہلا کا کام کیا وہ جس میں ایمان کا ضرورت بھی موجود نہیں تھا بڑا کمزور تھا ان کی طرف ان کو بلایا بلا کے پھر یہ سوال ہی یہ مؤثر بھی ضائع ہو گیا لیکن مؤثر کی اذان پر اکتفا نہیں ہوگا بلکہ مؤثر کی اذان جب ہی کارگر ہوگی کہ جب پوری بستی میں لوگ ایسے ایمان والے ہوں کہ آزاد سنتے ہی گھر چھوڑ کر مسجد میں آ جائیں موسم لاکھ دیتا رہے اور کسی میں ایمان کی طاقت نہیں اور نماز کی اہمیت نہیں اور عبادت سے اس کا کوئی تعلق نہیں اور خدا کو معمول نہیں جانتا اور اچانتا ہے تو نہیں مانتا اب مانگتا ہے تو نہیں اٹھتا عبادت کے لیے اتنے کمزور عقیدے کا اور کمزور خیال کا ہے تو اس کو لاکھ آرام سنواؤ اور لاکھ بے چار چار دن چیز لگا دو اور اس کے کانوں پر ٹھونس دو کو نہیں آئے گا ہاں۔ اس لیے ضرورت پڑے گی اس دعوت ہے رسالت کی آپس میں کرنے کی بھی اور غیروں تک پہنچنے کی بھی جب یہاں سے اس لیے میرے بزرگوں دوستو اللہ آپ کو بنا دے دعوت والا کام وہ کام ہے لیکن دعوت کی شرط کی ہے علماء سے جوڑ ہو اور علم سیکھا جا رہا ہو ذاکرین سے جوڑ ہو اور ذکر کیا جا رہا ہو کیونکہ بغیر ذکر کے دعوت شیطان اچھے لے گا اور بغیر علم کے دعوت اللہ شیطان گمراہی میں لے جائے گا علم کے بغیر بھی دعوت اندھیری کام نہیں دیتی اور ذکر کے بغیر بھی دعوت میری کام نہیں دیتی تو کہا کہ اللہ کی طرف بلا کے آوے اور خود نماز پڑھے اللہ کی طرف بلا کے آوے اور کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور خود تاج کھیل لو جوا کھیل لو سودی کاروبار کر رہا خوب بڑے بڑے کام کر رہا تو بھائی جب اس کے پاس علم نہیں اور جب اس کے پاس ذکر نہیں اللہ کا خوف نہیں تو وہ کیسے مال آئے گا وہ کلمہ وقیفہ حجت ہو جائے گا ارے تم نے پچاسوں سے کہا تھا آؤ ہاں، کلمہ پڑھو اور کرنے والے زندگی اختیار کرو اور خود کھولنا فضیت اور دیگر نصیحت اپنے کو رسوا کرنا اور دوسرے کو نصیحت کرنا اسی بات سے قرآن پاک اللہ فرمایا وہ پھر کیا حکم دیتے ہیں دوسروں کو اسرائیل دوسروں کو نیکی کا حکم دے دیتے اور خود بھول جاتے ہیں اس لیے ایمان کی دعوت دینے والے کو اللہ کے علم سے یا اللہ کے ذکر سے بھول نہیں ہونی چاہیے اللہ کے ذکر یاد ہو اور اللہ کے علم سے تعلق ہو تاکہ ایمان کی دعوت کے بعد زندگی علم کی روشنی میں صحیح حاصل ہو اس لیے میرے بزرگوں دوستوں ہمارے حضرت فرمایا تھا کہ ایمان کی دعوت کے ساتھ علم و ذکر دو پر ضروری ہے ہر داری کے اندر دو پر ایک علم کا پر اور ایک ذکر کا پر تاکہ اس سے دعوت کی میدان میں اڑے علم کے پر کے اگر علم کا پر نہیں اور ذکر کا پر نہیں یہ دعوت نہیں اڑے گی بلکہ یہ دعوت بیکار ثابت ہوگی اور لوگ اسی کو آگے چھو چھو کریں گے خود کہتا ہے کہ آؤ کرما پڑھو نماز پڑھو اور حضور آپ تو بیٹھے اپنے گھر میں مسجد میں آزاد ہو گئی آپ آتے کیوں نہیں اس لیے میرے بزرگوں دوستو اللہ ہمیں اور آپ کو اول تو بنائے ذائقے ایمان کیا بنا دے اور پھر اللہ تعالیٰ سے بنا دے علم کا مشتاق علم سیکھنے کا ہر وقت شوق ہے جہاں فرصت میری علم سیکھا جہاں فرصت میری علم جب آپ اللہ کے راستے میں چلتے تھے تو قرآن کی آیت اترتی تھی رائے خدا سے علم اترتا تھا یہ ریموں کی آیت کب اتری رائے خدا میں نکلے سے آیت ریموں اتر گئی جی علم رائے خدا میں اترتا تھا قرآن آتا تھا میرے علم دوست خدا ہم کو علم سے بھی محبت عطا فرمائے اور ہمیں ذکر کی قدر کی عادت ڈالے اور اس سے پہلے ایمان کا گاڑی بنا اب ایمان کی دعوت ہمیں سیکھ دی تعلیم سے جو ہمیں ملا نا الگ اور تیسری چیز اور چوتھی چیز ہے نماز کی ایسی اہمیت دل میں گھس جائے جو عبادت کے بغیر چارے کام دائی کی نماز اوروں کی نماز سے اچھی ہو دعوت کے اندر والوں کی نماز اس نماز سے دوبارہ پر اس کی نماز میں کیفیت نرالی ہو اور اس کی نماز میں خوشو خدو کا رنگ ہو بجے سننے بازا بجے آواز دھیان نہ پڑے کوئی شور بچائے سڑک کے راستے کی بوٹلیں پیپنی حقیقی کرے اور اس کی نماز کی چیز خوش کے ساتھ بنی ہو تو میرے بھائی نماز کی نماز ایسے اعلیٰ درجے کی نماز ہو کہ جو اس کی نماز کو چار چاند لگا دے گویا وہ خدا کے سامنے کھڑا ہے اور اللہ اس کے سامنے موجود ہے اور وہ اللہ کو سامنے ماتا گر رہا ہے رہ رہا ہے گھٹنا ٹھیک رہا ہے ہاتھ جو سب کو کام اللہ کے سامنے اللہ سامنے یہ خیال ہو اللہ کا ایسی نماز کی عادت پڑ جائے اور ایسی نماز کی دعوت دیں گے اوروں کو بھی علم کی دعوت سے ذکر کی دعوت سے چاہے ایمان کی دعوت سے اور پانچویں چیز کیا کریں اخلاق محمدیہ ایک ایک چیز کر کے سیکھے صبر و رضا تسلیم و رضا صبر و شکر صبر و آنکھوں دوسرے کا فضول معاف کرنا کسی کا ایب نہ اچھالنا ایب نظر آ جائے پوشی کرنا ایب نظر آ جائے تو پوشی کرنا اور بھائی اخلاق کے ساتھ پیش آنا کوئی سلام کرے جواب دینا کوئی بات پوچھے نرمی سے بولنا میرے بھائی یہ اخلاق کے محمد کا سیکھنا بتائی ہے اللہ نے حالات نہیں تو جس کے ایمان کی دعوت دوسروں کو کیا اثر کرے گی اپنے اور بھی اثر دے گی ایک آدمی انتہائی بدخلق ہے اور ایمان کی دعوت دینا اس کی بدخلقی ایمان کی دعوت کو لے ڈوبے لہٰذا اپنے اخلاق کا بنانا اپنے اخلاق کا بنانا اللہ ہم ایمان کے نام کرنے والوں کو اپنے اخلاق بنانے کی ہمت حوصلہ دے اخلاق میرے بھائیوں دنیا میں جو ہدایت پھیلی ہے وہ اخلاق سے پھیلی ہے ایمان کی دعوت دیتے تھے عداوت ہوتی تھی اور جو اخلاق سے دے جاتے تھے عداوت محبت سے بدل جاتی تھی اگر آپ نے چلنے تو عید رضاوت کی دعوت دے دی کسی غیر کو وہ آپ کا دشمن ہو جائے گا ایمان کی دعوت سے محبت نہیں پیدا ہوتی ایمان کی دعوت سے عداوت پیدا ہوتی لیکن اس میں آپ نے اخلاق کے ساتھ اس کے ساتھ زندگی گزاری بیمار ہے تو ایمانداری کی کوئی محتاج ہے تو نے حاجت پوری کی اور تھی اگر کی ننگا ہے کپڑا میں نے بنا دیا بھوکا ہے کھانا گرا دیا پیاسا ہے پانی پلا دیا ننگا ہے چادر اڑا دیا سولہ چادر اڑا دیا اگر آپ کی اخلاق سے آپ نے پیش کیا تو یہ اخلاق اس کے دل میں اتریں گے اور اس کی عداوت نکلے گی اور محبت بڑھ جائے گی إشارة جل بلد شرف المطال ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة عداوة كأنه ولي حميم كأنه ولي حميم هذا هو المثل أنا ما أستعصب بيش اور اس کی برائی کا جواب بھلائی سے دو گے بھی ہر کی بھلائی ہوگی تو تمہارا گہرا دشمن سچا دوست بن جائے گا اسی واسطے ہدایت جو دنیا میں پہلی ہے اخلاق سے ہے تلوار کی تار نہیں ہدایت پھیلانے کی تلوار کی تار کے مقابلے میں سات ٹیری کے مقابلے میں اور دین کے مقابلے میں تین افغل کے مقابلے میں فمبرا ہر چیز کے مقابلے ہر چیز موجود ہے ان کے پاس لیکن اخلاق کے مقابلے میں اخلاق ان کے پاس نہیں اخلاق کا جو اثر پڑے گا اسی واسطے اللہ کو اخلاق والا زیادہ ہونا ہماری ہو نے اس کام کو وہاں تک نہیں پہنچایا جہاں تک یہ کام پہنچانا چاہیے تھا اور اتنا اونچا نہیں چڑھایا جتنا چڑھ جانا چاہیے ہماری اللہ تعالیٰ ہمارے اندر سے بدخلقی نکال اور اخلاق اور جو آخری چیز جو اخلاق کے بات آتی ہے وہ معاملات کی صفائی ہے آپ نے کسی قرضہ لیا چھ کا وعدہ کیا چھ سال ہو گئے دیتے نہیں خط بھیجتا ہے جواب نہیں دیتے گھر جاتا ہے پیچھے دروازے سے بھاگتے ہو یہ معاملہ صاف نہیں ہے یہ تم نے قرض دینے والے کو پریشان کر دیا ایک بنی سے تم نے کوئی سونا خریدا سودا خریدا ایک روپے کا نوٹ نکالا سو روپے کا وہ بیچارہ بھیڑ بھاڑ اور گاہکوں کی کثرت سے بھول گیا کہ آپ کو کتنا واپس کرنا چاہیے تھا جی اس نے ایک روپیہ رکھ لیا نہیں ننانوے کی آپ نے چیز خریدی ایک روپیہ اس نے رکھ لیا اور ننانوے واپس کر دیا اسے نے ایک ہی چیز خریدی اور خریدی آپ نے ننانوے کی اگر معاملات کی صفائی کا جذبہ ہوگا وہاں جا کے او بنیا بھائی ہاں جی میں نے ایک روپے کی چیز خریدی ننانوے کی چیز خریدی تمہیں ایک روپیہ دینا چاہیے تھا تم نے ننانوے کیوں واپس کیا انہوں نے بھائی ہمیں تو کچھ یاد نہیں اگر آپ کو یاد ہو تو دے دیجیے بولے ہاں یاد ہی دیکھیے یہ دیکھیے سامان ننانوے کا ہے کہاں ہے اور دیکھیے آپ نے واپس کتنا کیا ننانوے لینا چاہیے آپ کو ننانوے دینا چاہیے آپ نے اٹھا کیا بھائی میں بھیڑ بھاڑ میں تھا یا نہیں رہا اگر آپ کے نزدیک واقعی میں رہا دے دے دی اب آپ نے دیا معاملہ تھا معاملہ معاملہ تھا ٹیکسی ڈرائیور ہے آپ ٹیکسی پر کسی رہ گئی آدھی رات کو پہنچی آئی کوئی ریل یا آیا کوئی ہوائی جہاز اور آدھی رات کو آپ پہنچے اور آپ نے پہنچا دیا آپ نے سب کام اچھا کیا لیکن جو اٹیچی رہ گئی آپ کو چاہیے تھا وہ یاد دلا دے گا اٹیچی رہ گئی آپ کی یاد نہیں دلایا آپ نے لے کے چلے گئے اب جو آپ نے کھول کے دیکھا تو دیکھا چوٹ کی گڈی اور زیور کے جوڑے اٹیچی پہ بھرے آپ نے ہاں، آج ہمارے غریبت ملا آج کیا ملا آج مال غریبت کے لحاظ اب آپ نے مال غریبت کے نام سے گھر میں نہیں دیا ارے بھائی شیشانی کا گھر تو معلوم ہوگا آپ کو اتار کے آئے آئی یار خوب خدا نہیں تمہیں اچھی ہے خوب خدا پر یہ لوگ جو بڑے ظالم ہیں وہ کھا چکے ہیں ہمارا ہمارے خوف کو بہت کھا چکے ہیں میں کپڑا نے بیچاری چھپا لگا قومی چھاپا مار کر اور اڑا دیا بھائی ایک ایک ملا شہر میں ٹیکسی ڈرائیور تین تین چیزیں ہر سال دیتے ہیں ایک شہر میں وہ جناب ایک ٹھیکاری تھی آدھی رات اتنی تو وہاں مشہور یہ ہے کہ داڑھی والا اگر ٹیکسی ڈرائیور ہو تو اس کو لے لینا اور کسی جو ہمیں گاڑی والوں کے بارے میں اس شہر میں ٹیکسی ڈرائیور گاڑی والے کے بارے میں اچھا ہے اس نے پسند کر لیا اس گاڑی والے کو یا میرا سامان پہنچا دو اور بلا میرا کہاں پہنچا دو اب وہ بھول رہی وہی حدیث تھی بھیا حدیث ایک طرح کی حدیث تھی بھول گئی سب سامان لے گئی اس نے بھی غور نہیں کیا رات کا وقت تھا دن کا غلبہ تھا یہ بھی اپنے گھر آیا اب جو صبح اس نے اپنی ٹیکسی کھولی صفائی بھائی کے لیے تو دیکھا اٹیچی موجود کھول کے دیکھا دیوری دیور اچربی اچربی گٹی گٹی اسے بہت کیا اور اپنے گھر والوں کو نہیں کی فورا پیٹرول ڈلوایا بہت دور اس کی جگہ تھی وہاں جا کے دیا کبھی تمہاری کوئی ٹیکی رہی ٹیکی رہی اور دیکھ لیجیے کوئی چیز کم تو نہیں اور دیکھا کہ ایک ذرہ برابر ہاتھ نہیں لگایا اس نے دس ہزار روپیہ انعام دیا اس نے خدا کی قدم میں نے اللہ کے لیے کیا ہے دس ہزار روپئے کے لیے نہیں کیا مجھے خوف خدا والے مارے آپ اسی یہ اسی چند سالوں کا واقعہ ہے یہ پرانے زمانے کی باتیں نہیں صاحب کے دل میں تو اتنی محبت کر گئی کہ یہ شخص کتنا بڑا ایماندار ہے یہ داڑھی والا مسلمان کتنا بڑا ایماندار ہے اتنا بڑا ایماندار ہے کہ اتنا مال پانے کے باوجود اپنا پٹرول لگا کر پہلی فرصت دے گیا ایسا مذہب تو بڑا چھوڑ دیں ارے کر کیا میرے بھائی اور اللہ ہمیں اور آپ کو تو بھی خطا پائے ہم گرمی والی دعوت میں مشاق ہو جائے رچ بچ جائے اور ذکر ہمارے اندر رچ بچ جائے اور علم کے مطابق ہماری زندگی علماء سے پوچھ پوچھ کے چل پڑے اور پھر میرے بھائی اللہ کے محمدی کے مطابق زندگی بچ جائے اور ہمارے معاملات صاف ہو جائیں ایک چیز اور رہ گئی اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے یہ کام بھی کریں اور جتنے حلال کام دنیا میں ہیں سب اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کریں پھر تو میرے بھائی اس زمانے میں تمام دنیا کے انسانوں میں وہ لوگ فرشتے کہلائیں گے یا صحابہ کے نقال کہلائیں گے کہ جو ان تمام باتوں پر عمل پیرا ہو اور اللہ کو میرے بزرگوں دوستوں اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ آج بھائی کا بھائی پہ اعتبار نہیں ابا کا اولاد پر اعتبار نہیں اولاد کا ماں پر اعتبار نہیں کوئی کسی کا آپ نے اعتبار نہیں اب خلاصہ کیا ہوا یہ امت نکالی گئی ہے سورج کی طرح سورج نکالا گیا ہے روشنی اور گرمی اور سواری پہنچانے کے لیے اگر سورج یہ سانپ چھوڑ دے گرم لگ جائے اللہ اس سورج کو ختم کر دے نہیں اور مسلمان نکالا گیا ہے تمام عالم میں بھلائی پھیلانے کے لیے اور برائی سے روکنے کے لیے اور نمبر کی بھلائی ہے ایمان اور یقین دنیا میں لانے کے لیے اور تمام دنیا کی ایمان یقین کو جو غلط قدم کا ہے صحیح نقطہ بدلنے کے لیے اور جہاں پنج وقت دنیا میں عبادت قائم کرنے کے لیے مسلمان نکالا گیا جب آپ اپنی مسجدوں کو ویران رکھیں گے تو کیوں اس کچھ ہرسی جا کے اس کو آباد کریں گے مسجد کے سو فیصد نمازی بے نمازی ہے تو جو مسجد بالکل ویران ہے تو اس میں لوڑی بلو کیوں نہیں جائے گا اس کے سے مسجد کیوں نہیں گزے گا اس لیے میرے بزرگوں دوستوں خدا ہمیں اپنے اپنے گھروں کے آباد کرنے کی تو بھی رکھا سو فیصد مسلمان ایمان والا بن جائے اور سو فیصد مسلمان نمازی بن جائے اور انہیں کو دنیا میں زندہ کرنے کے لیے مسلمان کو یہ کام دیا گیا یہ کام ہر مسلمان کے اور اکیلے نہیں کہ ایک ایک آدمی اکیلے اکیلے کام کرے اجتماعی کیا جائے امت امت امت یاد رکھو امت کہتے ہیں ملی ہوئی جنہیں ملے جلے کام کرنے والے اسی واسطے یہ ایک امت تھی آج اپنے اختلاف کی وجہ سے تہتر امت بنے اور تہتر فرقے بنے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو آپس کے اختلاف اور اختصاص سے بچنا ہے میرے بزرگوں دوستوں اب یہ ایمان کی دعوت ہمارا اصلی کام ہے اور یہ عبادت کی طرف اصلی کام ہے اگر کوئی بے نمازی مر رہا ہے پوری عمر سے سوال ہو سکتا ہے کہ تم نے اس پر کیا محنت کی میرے بزرگوں اور دوستوں ابھی دعوت والا کام تو شروع ہوگا بہت دنوں کے بعد ابھی تو اس بات کی مشق ہو رہی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک ایمان کا دائی بن جائے انمانی بن جائے اللہ کا دین کرنے والا بن جائے والا بن جائے اور اللہ کے راستے میں جان مال لے کر نکلنے والا بچہ ہے جب آواز لگے رائے خدا میں نکلو اور تیار جب آواز نکلے ملک میں جاؤ تیار ہم اتنے مشاق ہو جائیں اور ہم کام میں اتنے ماہر ہو جائیں کہ ہمیں جس کو آواز دی جائے وہ تیار ہو جائے ایک ایک آدمی ہے اور لوگ نہیں جانتا ایمان کی دعوت اور نہیں جانتا علم کسے کہتے ہیں اور نہیں جانتا کہ جماعت کیسے چلتی ہے اصلی یہاں چلے جو وہاں دنیا میں گیزے چلائی جاتی ہے اب آپ کہیں گے چلو اللہ کے واسطے میں وہ بےچارا اللہ کے واسطے میں جاگرت کرے گا کیا اور جاؤ پرانے ملک میں تو پرانے ملک میں جاگرت کرے گا کیا جہاں اس کے لیے میرے بھائی ایک سال اور چار مہینے اور چلے اس لیے مانے جاتے ہیں کہ اس میں پرانے نئے مل کر آپ اپنے نئے کو بھی پرانا کر دیں اور پھر اور نئے ملائیں اور پھر پرانے نئے مل کر ان کو بھی پرانا کر دیں پھر اور نئے ملائے اور پرانے نئے مل کر اس کے اصول کی برف ایسی کر لے کہ جب بھی آواز لگائی جائے پوری طریقہ طریقے سے اللہ کے راستے میں نکلنے کی استعداد پیدا ہو آج امت سے استعداد نکل گئی جب دعوت اللہ کی استعداد تھی تو ہر کام کی استعداد پیدا ہو گئی اور جب دعوت اللہ کی استعداد نکل گئی تو جتنے کام دنیا میں سب کی استعداد نکل گئی ہمارے ہر فرمایا کرتے تھے اس امت سے اللہ تعالیٰ نے استعداد چھیری ہے اس کا آزاد ہے استعداد کر کے صلاحیت اور ریاست کا چھیننا یہ اس کا آزاد ہے اس امت سے جو ہو رہے ہیں اور جو مصیبتیں آ رہی ہیں اور مصیبتوں سب سے بڑی مصیبت اللہ ہے صلاحیت استعداد چھین دی اور دعوت اللہ کے کام کا اثر یہ ہوگا کہ سب سے بڑا اثر یہ ہوگا کہ صلاحیت اور استعداد کام کرنے کی اور ہر کام کرنے کی اللہ گی فرمان دے عمر بن خطاب رضی رضی اللہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ حضرت عمر خلیف ثانی عنہ کے بارے میں رسول نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا کے بارے میں رسول نے فرمایا ان انقال کو ہر لسان عمر ان الحق لسان عمر حق بولتا ہے کی پر یہ سب فرمایا حضمت بکری چرایا کر بکری کا کام تھا نہیں تھی اور لڑائی پٹائی لڑائی جھگڑا مار پیٹ ہو گئی یہ کام کر لیکن جب ایمان لے آئے اور ایمان کی دعوت اللہ اللہ نے نے سکھائی واللہ العظیم کے اندر اتنی استعداد پیدا کی کہ چرواہوں کو کیا چلاوے بادشاہوں کے چلانے والے گئے بڑی سے بڑی قوم کی چلانے اور چلانے والے گئے خود صحابہ کو صحابہ کو کنٹرول کرنے والے گئے مطلب صحابہ میں ایسے ایسے تھے جو قابو میں نہ آتے عمر کے لیکن حضور کو اللہ نے صحت اللہ اور حضور کی صحبت کی برکت سے ایسی صحبت عطا فرمائی اور اس صحبت کا شرم ایسا عطا فرمایا اللہ کی مشق ایسی عطا فرمائی جو یہ تعداد بن گئی کہ پورے صحابہ کو لے کے چلے اسی بات سے اکبر نے فرمایا کہ میں اپنے بعد ایسے آدمی کو خلیفہ بنا رہا ہوں جو میرے نزدیک امت میں سب سے بڑھیا اور امت پر قابو پانے والا یہ اسی استعداد میں نہیں تھی پہلے سے چڑھوائے پکڑی والے اور کیا ہو گئے اب ہو گئے چڑھانے والے پوری دنیا کے پورے ہر میں پورے ہر میں پورے صاحب کیا پورے صاحب کیا میرے بزرگ دوستو ایمان کی دعوت سے استعداد پیدا ہو لہٰذا آج کے جو چلے تین چلے ایک سال دے رہے ہیں ابھی کام شروع نہیں کیا گیا ہے کام شروع ہوگا بہت دنوں کے بعد ابھی تو ہم مسلمانوں میں ایسے تیار ہو رہے ہیں کہ جب آواز لگے وہ پرانے آپ کو پرانے پرانے ملک جانا ہے جماعت آپ کے ساتھ کرتی ہے فور تیار ہو اپنی جان کے ساتھ اپنے مال کے ساتھ اور اپنے ساتھی کو لے کے اور فور ہدایت سے اور اصول آپ کا مذاکرہ کرتے اور لے کے چلتے بنا ایسا بنا دیں ہم لوگوں کو اسی یہ آپس کی بس ہو رہی یہ آپس کی دعوت چل رہی یہ بھائی بھائی میں چل رہی یہ گھر گھر یہ گھر والی دعوت ہے ابھی باہر والی دعوت نہیں گرو اللہ ہمیں اور آپ کو اس کی نے قبول فرما میرے بزرگوں دوستوں انبیاء علیہ السلام نے دیا ہزار برس آٹھ سو برس سات سو برس پانچ سو برس دو سو برس نبے برس سو سو برس انہوں نے خدا کے صاحب میں اتنا لگایا اور صحابہ کرام نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے لگایا تیس سال اور حضرت عمر فاروق نے لگایا تینتیس سال ایسا کچھ کم کچھ کم تھے تیس سال تیس سال سے کچھ کم جو کہ سن پانچ میں معلوم سن پانچ نبوی بھی اسلام تھا ہجرت سے کچھ پہلے تو پانچ نکال دو حضور کے تیئیس سال میں سے پانچ نکال دو کتنے بجے اٹھارہ اٹھائیس کو جوڑ دو سدھی روپے والا سوا دو اٹھارہ سو بیس اور دس روپئے لے لو تیس وہ دس سال ہے تیس تیس برس انہوں نے خدا کا کام کیا تیس سال مسلسل لگا دی نہ اس نے تجارت کی نہ زراعت کی نہ ملازمت کی صرف خدا کا کام کیا تجارت اس لیے نہیں کی کہ آپ تجارت حساب سے تعلق محبت نہیں تھی اور کھیتی اس لیے نہیں کی کہ آپ جانتے نہیں تھے لیکن ساری بھائی سے جوڑ ملا دیا آپ نے رسول پال کا بھائی بھائی بنا دیا بس وہ جو کماتے تھے کھیتی تھے ان کو بھی اللہ دے دے تو بھی کر دیتے ہر وقت کے کے کے پاس نہیں نہیں آئے اور اور اس بعد ڈھائی سال سال دس اپنے وہ کام کام کام کوئی کیا سوائے اللہ میرے بھائی صحابہ لگائے بیس بیس برس تیس تیس سال کتنے کتنے اور اس کو لگائے پانچ سو برس ہزار برس آدم علیہ السلام نے ہزار برس نور علیہ السلام نے بارہ سو سال بارہ سو ساڑھے نو سو سے ایک طرح ایمان کا کام کیا ساڑھے نو سو سویت ایک ہزار سال اپنی قوم میں ایمان و توحید اور رسالت کی دعوت دیتے پھرے پھرے اور پتھر کھاتے سوائے پچاس سال یعنی ساڑھے اب بھی اس پر اونوں کی عمریں لگا دی صحابہ کرام جب سے ایمان لائے سب سے بڑا کام سب سے زیادہ جہاں بعض جن میں جھونک دیا شادی میں نہیں جھونکا پکانوں میں نہیں جھونکا اپنے کپڑوں میں اور کھانوں میں نہیں جھونکا کپڑے کر دیے کم ایک جوڑا یا دو جوڑا اور کھانا کر دیا کم ایک بار دو بار نہیں عمل بنائی ہوئی چھوٹی کچی اینٹوں کی اور اوپر شاخیں رہتی کھجور کے درختوں کی ایسا مکان بنایا شادی کرتی معمولی جا کے بیان دیا نکاح ہو گیا کے لے آئے اور بلیما کو سدھر کر دیا شادی اور باقی جان مال کی پارٹی لگا دی اللہ کے کام کے لیے اپنی جان اور مال سب میرے بھائی خدا تمہیں جتنی ہمت دی اگر پوری زندگی دے سکو تو ایک سال چار مہینے چالیس اللہ کے نام پر اگر لگاؤ گے اور اس پر تیار ہو جاؤ گے اور اس کی مشق کرو گا اور مت کا زمانہ انشاءاللہ خدا کی ذات عالی سے امید ہے کہ خدا آپ میں سے ایسے لوگ تیار کر دیے جائیں تیار ہو جائیں گے اور اللہ تیار کر دے گا کہ دنیا کے کسی ملک میں بھیجے جائے تو اس ملک میں ایک سال کام کریں گے تو ہدایت بن جائے گی اللہ ہدایت بتا دے اور ہدایت پر سوانے کا کام ہی امت کے ذمہ ہے اے امت محمد تم کو ہدایت کے لیے بنایا گیا ہے تمہارا کام ہدایت پر دے رہا ہے اسی راجی امت سے کہا گیا تم دعا مانگو ہدایت کی اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين عليهم عليهم غير المغضوب ولا الضالين ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت دے نبی علیہ السلام کی صدیقین کی کی صالحین کے مشترک راستے کی ہدایت ہم کو دے دے ہم کے یہود کی نصارہ کی روس کی مجوس کی ملحرین کی مسلم کی کی ان کے راستے کی ہدایت مت دے ہمیں ان چاروں کے راستے کی ہدایت میرے بھائی یہ دعا ہم مانتے اگر دل سے مانگے تو جو غیروں کا طریقہ ہم میں آ گیا ہے وہ ہم سے نکل جائے گا اور پھر ہم بھی آج السلام اور صدیقی اور شودا اور صالحہ دے کر بس بھائی میرے بزرگوں اور دوستوں اللہ ہمیں رات کو قبول فرمائے ہمت ادا فرمائے ہمت اللہ نے رات کو ہمت ادا ہوئے ہمت کر کے اپنے آپ کو تیار کرو بس کر ڈالو چار چار مہینے سال لے کر اس مبارک کام کی ایمان کی دعوت کی علم کے حلقوں کی ذکر کی کثرت کی اخلاق محمدی کی اخلاق محمدی کی معاملات کی سواری کی معاملات کی آج بھی تمہارے پاس کسی کا پیسہ موجود ہو اور تمہیں دیا ہو جلدی جا اچھا کے ایک طرف سے بولنا شروع کرو دیکھیے ہمت کر کے سب سے پہلے کون بولتا ہے ایک ساتھ چار مہینے ہمارے لکھو اللہ کے نام پر رمضان والا بھی حج والا بھی اور پیدل والا بھی اور سواری والا بھی اور ملک والا بھی کیا اس میں شریف ہے بھائی ابھی کوئی جائے گا آپ سب سے درخواست دیے ذرا سی دیر اور بیٹھے ذرا سی دیر اور تشریف ٹھیک جی ہے کون سی مدرسے کی تیار کردہ علمی کیسے گھر کیسٹ اور سی ملنے کا پتہ نو فرمال علمی کیسے گھر دکان نمبر پانچ فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی area Karachi phone number six eight double two triple nine mobile zero triple three two one seven nine four zero nine nine